Welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome فلک سے چاند اترا پلک سے چاند اترا آمینا کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا آمینا کی گود روشن ہے our honey prophet. Welcome. Say all together. Welcome. My sweet Muhammad. Welcome. Say with pleasure. Welcome. یہ دیکھو آمینہ کے گھر پہ کیسی کہے کشا اتری یہ دیکھو آمینہ کے گھر پہ کیسی کہے کشا اتری یہ ہے کیسا نظارہ یہ ہے کیسا نظارہ آمینہ ہے فلک سے چاند اترا اترا فلک سے چاند اترا سے چاند روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا روشن ہے جاء خير المرسلين رحمة للعالمين جاء خير المرسلين رحمة مولود النبی مرحبا مولود النبی مرحبا مبارک آمنا تم کو نبی سے خون کا رشتہ مبارک آمنا تم کو نبی سے خون کا رشتہ مقدر کیسا جاگا مقدر کیسا جاگا آمنا کی گود روشن ہے پلک سے چاند اترا اترا پلک سے چاند آمینہ آمینہ کی کی گود گود روشن روشن ہے ہے پلک پلک سے سے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا کی گود روشن ہے Our honey Welcome Say all together Welcome My sweet Muhammad Welcome Say with pleasure Welcome منور وادی بتہا من ہو گئی ساری منور وادی بتہا من ہو گئی ساری نبی کا نور چمکا نبی کا نور چمکا آمینہ کی گود روشن ہے بلک سے جان اترا اترا بلک سے جان آمینہ کی گود روشن ہے پلک سے چاند اترا اترا پلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا آمینہ کی گود روشن ہے جاء خير المرسلين رحمة للعالمين جاء خير المرسلين رحمة للعالمين مولود النبی مرحبا مولود النبی مرحبا اندھیرے رہ نہیں سکتے نبی تشریف لے آئے اندھیرے رہ نہیں سکتے نبی تشریف لے آئے ہوا گھر گھر اجالا ہوا گھر گھر اجالا آمینہ کی گود روشن ہے پلک سے چاند اترا اترا پلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے پلک سے چاند اترا اترا پلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا آمینہ کی گود روشن ہے honey Welcome. Welcome. Say all together. My sweet Muhammad. with pleasure. Welcome. میری Welcome. چرا گے نور کی مانند دنیا میں میری نعت چراغ نور کی مانند دنیا میں رہے مل جائے صدقہ رہے مل جائے صدقہ آمینہ کی گود روشن ہے بلک سے چاند اترا اترا بلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے بلک سے چاند اترا اترا بلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا آمینہ کی گود روشن ہے جاء خير المرسلين خير المرسلين رحمة للعالمين مالود النبی مرحبا مالود النبی مرحبا جہاں میں آج دیکھو نور رب المشرقین آیا جہاں میں آج دیکھو نور رب المشرقین آیا اجاگر ہے زمانہ اجاگر ہے زمانہ آمینہ کی گود روشن ہے فلک سے چاند اترا اترا فلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے فلک سے چاند اترا اترا فلک سے چاند اترا آمینہ کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا نیا پھیلا اجالا آمینہ کی گود روشن ہے see all together my sweet Muhammad سی ولیجن